اسامہ بن زید نے ہمیں ابو عبداللہ قرآن سے حدیث بیان کی اسامہ نے کہا میں نے ان سے سنا کہہ رہے تھے میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ دونوں کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اہل مدینہ کے لیے ان کے مد میں برکت ادا فرما آگے اسی طرح حدیث بیان کی اور اس میں ہے جس نے اس کے باشندوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگھلا دے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو تریسٹھ